فتح اس میں مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں تھی نبی اف کے معاملے کی خلاف ورزی کی وجہ سے اور گانے جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے تیر اندازوں کے نزول کی وجہ سے